ہجرت سے پہلے ایسا ہوا تھا کہ آپ قرآن لوگ تو بہت سے لوگ عثمان ہو گئے تو مدینہ سے ایک ڈپوٹیشن آیا جن میں تہتر آدمی تھے ایک کسٹمر تھے دو عورتیں تھیں تو سے ملے مکہ کے باہر رات کے گاڑیوں کا وہاں تو ایک صحابی کہتے ہیں جو آئے تھے بڑے مہینے سے کہ تسلی و قطع یا غور کیجیے کہ وہ جو آئے تھے تو قطع کی طرح سے قطع کہتے چڑیا ہوتی ہے کہ جھاڑیوں کر کے دے دیے قطع تو تسلی و قطع ہم جھاڑیوں میں چلے قطع کی مانیں یہی کسی کو پتہ نہ ہو دھیرے دھیرے رات کے وقت چلتے ہوئے وہاں پر اس اسپاٹ پہ جا کے سزا موجود تھے یہ طے ہو گیا تھا کہ فلاں اسپاٹ پر تمہارا وہاں موجود رہے گی تو بدینہ چل کر کے وہ وہاں پہنچے رات کا وقت تھا جھاڑیوں کا علاقہ تھا وہاں پر دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے چلتے اس اسپاٹ پر پہنچے تو یہ اس میں ہے کہ اس میں ہے اس میں کاملہ جو بتاتے آپ یہ اس میں شامل ہے نہیں شامل کہاں مسلمان ایسا کرتے ہیں خاموشی سے کام کریں کچھ کچرا کوئی جانے نہیں خاموشی سے کام ہو جائے یہاں تو نارا اور ہنگامہ اور نہ ہوئے کے ساتھ ہوتا ہے کام تو سوال ہے کہ یہ جو ہے یہ یہ اس کو ہے کہ یہ اس کو ہے کہ حالات کی رائے سے خاموشی سے کام کرو کیونکہ معلوم رہتا تو مکہ والے جو پریش تھے ان کے سزا کے تو ہمیں کر دیتے وہ وہ طاقتور تھے آدمی زیادہ تھے ان کے پاس تو تہتر آدمی آئے تھے ان کو مارا تھے وہ تو رسول اللہ پھر رات کے وقت مکہ سے نکل خاموشی سے گئے وہاں پر اور وہ بھی رات کے وقت پہنچے وہاں اور بہت دھیرے دھیرے وہ چلے گا بیٹھ ہیں بیٹ اب بیسانیت ہو کر کے تو بیٹھ کے لیے آئے تھے وہ لوگ یہ بھی دوسرا ہے خاموشی سے بغیر ٹکراؤ کی ہوئی اپنا کام کرنا تو اس وقت کام کا نام لے کر کے ایک صاف کا سیلف اسٹائل ایک ماڈل بنا رکھا ہے وہ اس وقت خود سیلف اسٹائل ماڈل ہے اب تک جو میں نے قسم بتایا تھا کہ اس نے بدو نے میری جن کو گندہ کر دیا تو صحابہ کو سدھار کا پانی بہا دو وہ صاف ہو جائے آج اس وقت کور کرتا ہے آج مسجد میں اگر کوئی آ جائے ہندو یا عیسائی جوتا کر کر کھا لے جوتا تو ہنگامہ کھا لو نہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ وہاں وہ مطلب وہ گندا کر دے وہ یہ تو بہت دور کی بات ہے صرف جوتا پہن کے داخل ہو جائے وہ کیمرہ لے کے داخل ہو جائے وہ یا مرد اور بھی اگر وہاں چلی جائے تو وہاں ہنگامہ کھا رہے کئی کا فساد اس لیے ہوگا کہ ہندوؤں نے کہا تھا سنجید کاٹ تو مسئلہ ڈال دیا یا صرف خون ڈال دیا خون مشہور ہوگا کہ خنزیر کا خون ہے اب فساد ہو گیا کمرے رائٹ ہو گیا وہاں یہ کون سا اس وقت ہے کہ اس میں اس میں کامڑا کہتے ہیں اس میں جزی تو تو نہیں ہے مسلمان مدینے کی مہینے بھی تو پچاس ہزار گنا زیادہ افضل ہے جی مریضوں سے تو وہاں پر ایک آدمی آدمی گندہ کر لیتا ہے تو آپ کچھ نہیں کرتے اور یہاں پر مسجد میں کہیں خود دکھائی دے دیا یا تو کافی فساد ہو گیا تھا آندھر پردیش میں وہاں کیا تھا کہ ہولی کے دن ہندوؤں کا جلوس نکلا ہولی کے دن ہندوؤں کا جلوس نکلا تو وہ جانتے رنگ ڈالتے میں رنگ رنگ ڈال تو رنگ ڈال رہے تھے ادھر ادھر وہ مسجد کی دیوار پر رنگ چلا گیا مسجد دیوار پر رنگ چلا گیا اب وہ فساد ہو گیا ہزاروں ہو گیا باقاعدہ لڑائی مار یعنی مسجد مسجد میں اس نے گندا کیا تب بھی فساد نہیں ہوا ہوا یا رنگ پڑ گیا تھا تو فساد ہو رہا ہے تو اس وقت کہاں مسلمان ہے صرف کہنے کے لیے کہ ہمارے مشہور کا اس وقت کامل ہے بس فخر کے لیے یہ سچ پوچھے تو ان کا پرائڈ کا آئٹم ہے یہ کوئی دین ہے نہیں اسلام ہے نہیں کچھ ہے پرائڈ پرائ ہمارا سورج افضل ہے ہمارے کاملا ہے ہمارا اصول کا یہ ہے ہمارا اصول وہ ہے تو ایز اے پرائی جیسا مقام ہے اور کچھ بھی مگر مسلمان جو ہے اس وقت عمل تو نہیں کرتے عمل کریں اس کو تو عمل کرنا نہیں ہے اور اس میں کاملہ کے نام پہ لڑ رہا ہے تو دیکھیں خلاصہ یہ ہے کہ آپ یہ دریافت کریں کہ سینٹرل تھیم کا ہے اسلام جسے دلی میں ایک طالب ہے تو ایک مسلمان نے اس سے سامان لیتا تھا وہ کپڑے کا طالب ہے وہ میں جانتا ہوں اس قصے کو تو اسے ادھار پر کپڑا لیتا تھا وہ بیچتا تھا فٹ پاتھ پر ایک مسلمان کیونکہ آپ جانتے ہیں بزنس کو ادھار چلتا ہے کریڈٹ پہ چلتا ہے تو آخر میں کسی وجہ سے وہ مسلمان جو تھا وہ دلی چھوڑ کر چلا گیا تو ایک بڑی رقم جو تھی اس کو ادا کیے بغیر وہ بھاگ گئے کوئی زمانے کے لحاظ سے پانچ ہزار روپئے تھی آج کے لحاظ تو پانچ لاکھ سے زیادہ ہوگی وہ تو وہ ادھار کپڑا لایا تھا اس کو بیچا اور بیچ کر کے دلی سے بھاگ گیا اور اس ادھار کی رقم ادا نہیں کپڑے والے کو تمہارے ایک ساتھی نے اس سے کہا کہ تم اس پر مقدمہ کرو پولیس پکڑ لائی اس کو جہاں ہے وہ تو تاجر نے کہا وہاں پر ٹائم کہاں ہے وہ لے گا جو لے گا اب پہلے گا مقدمہ کریں عدالت کریں وکیل کہاں جائیں اس کو سر کھپائے بس جو ہوا وہ ہوا یہ ہے سب بڑا طریقہ کسی کو سب بڑا طریقہ کرتے تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو جانے کہ اصل ٹارگیٹ کیا ہے اصل اچھا دعوت اللہ ہے اس کے بعد جیتے سب کے سب جو ہے وہ سب کے کھا لیں گے پیسفل مینجمنٹ جسے اس تاجر نے دیکھا کہ پھر جو لے کے بھاگ گیا بھاگ گیا اب ہاں کیوں اپنی انرجی اپنا پیسہ اپنا دماغ پہ لگائے چھوڑو تو دعوت کام کے لیے وزڈم ضروری ہے وزڈم بڑا وزڈم دعوت نہیں ہو سکتی اور وزڈم بھی سبر کا طریقہ ویزم کا طریقہ تو یہ سارا اسوا جو ہے یہ بھی تو اسوا ہے اس کے ساتھ پہلے جو کیا آپ نے یہ ویزم اسوا ہے یہ سب اسوا ہے جو مرض کیا آپ نے یہ اسوا ہے تو اس میں کامڑا اس میں کامڑا کرتے ہیں تو آخر اسلام کو نہیں کرتے پھر اس میں کامرا کا لفظ بولتے ہیں یہ فخر کے مگر کہیں گے کہ دیکھو مسیح کا اثاثی تعلیمات ہے ان کا حکومت نہیں ان کا جہاز نہیں تو وہ ان کا علاقہ سے ہونا ہے ہمارے ہمارے کے ہاتھوں کو جہاز بھی ہے حکومت بھی ہے قانون بھی ہے کیونکہ آپ بطور پرائڈ کے کرتے کرنا میں کچھ نہیں کرنا کچھ نہیں آج جو حالات ہیں آج کے حالات میں جو ان پر جو اپلائی ہو رہے ہیں جو اسلام کے اس اس کو اپلائی کرتے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس میں کام ہے اس میں کام یہ کرتے ہم اس کا ٹرائی کرتے بس عمل کے لیے نہیں عمل کے لیے نہیں تو کا ختم کرنا ہے فوق کا جن ختم کرنا ہے پولیٹیکل جنگ کو ختم کرنا ہے دعوت ہی ذہن پر ڈالا ہے دعوت جو ہے وہی سول کا سن بنانا ہے اس کو دعوت میں کیا ہے دوسرے کی خرخائی پیسفل طریقہ دوسرے کی تاریخ کل اور میں سوا سے آغاز کرنا یعنی بالکل حکیمان کل حکیمان دعوت کے ساتھ حکمت اور ریزم ضروری ہے باقی جو مسائل زندگی کے ہوتے ہیں ان کو پیسفل طریقے سے مائنڈ کرتے رہنا یہ دعوت یہ رسوا ہے آج رسوا یہی ہے اسی لیے قرآن ملے کہ اس نے ہنسنا غرض ہے بہترین نمونہ یہ غور کیجیے کہ اس نے ہنسنا غلط کیوں ہے بہترین یعنی یہ جو میتھڈ رکھتا ہے کہ آپ نے وہ بہترین میسر ریزلٹ اورینٹیڈ ہے اس میں پیس ہے اس میں کام جو ہے وہ وداؤٹ بریک کنٹینیو رہتا ہے اس میں پوزٹیو ویلوز ترقی کرتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کوئی نیا مسئلہ پیدا کیے بغیر اپنا اصل کام چلتا رہے ایک ہے کہ آپ جسے میں نے مثال دی تعلیم کی کہ اگر وہ مقدمہ کرتا تو ایک نیا سر سوال کر لیتا یعنی وہی تو روزانہ دکان کھولتا ہے دانت کونٹر کرتا ہے اور شام تک بیچتا ہے اپنا سامان شام کو بدل کے یہ روٹی رکھتا ہے اور اسے ایک نیا لو کہ عدالت میں جاؤ کورٹ میں جاؤ وکیل کے دوڑو تو دائیں جو ہے ہر یعنی کوئی بھی نیا بچہ کریٹ کرنے سے اوائڈ کرتا ہے تاکہ دعوت کا کام کنٹینیو رہے تو یہی حکمت ہے یہی وزڈم ہے یہ بصیرت ہے یہ اس میں ہنسنا ہے اس میں ہنسنا کا مطلب یہ ہے کہ بہترین طریقے کا اس میں ہنسنے کا مطلب جو ہے وہ بہترین طریقے کار بیسٹ وے آف ورکنگ اس میں ہنسنے کا مطلب ہے بیسٹ وے آف ورکنگ کام کرنے کا بہترین طریقہ یہ کاملا اور ناپسا یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں اس کو ہسنا رسول کی زندگی میں تمہارے بہترین نمونہ یعنی بیسٹ وے آف ورکنگ کیسے کام کیا جائے اس کا بہت اچھا تم ایگزامپل پاؤ گے رسول کی زندگی یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں کہ قابلہ اور ناپشا یہ غیر ضروری بات ہے یہی نہیں جیسے آپ روڈ پر نکلے آپ بگاڑ لے کر کے تو دلّی میں آپ چیف لیفٹ کا وصول ہے تو لیفٹ لیکٹ اصول چلتے ہوئے آپ آگے بڑھ رہے ہیں امریکہ میں چیف رائٹ کا اصول ہے یہاں چیف رائٹ کا فرائی بہترین طریقہ ہے تو امریکہ میں بہترین طریقہ ہے کہ آپ چیف رائٹ کے طریقے پر اپنی گاڑی چلائیں انڈیا میں بہترین طریقہ ہے کہ آپ چیف لیفٹ کے اصول پر اپنی گاڑی چلائیں یہ جاتا کرنے قابل زندہ یعنی نہ جا رہے ہیں کام یہ بہترین طریقہ آکال کی سچویشن یعنی انڈیا میں اگر آپ چیف رائٹ کریں تو ٹکرا جائیں گے آپ تو بہترین طریقہ نہیں ہوگا وہ امریکہ میں اگر آپ کریں تو ٹکرا جائیں گا تو بہترین طریقہ نہیں ہوگا وہ تو کا مطلب بہتر نہیں ہے کہ بہترین طریقہ کار